آپ کی سائٹ پر سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے کس خطے میں پیدا ہوئے اور ان کی زبان کون سی ہے جزاک اللہ خیر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ سلاط و تسلیم آج جو اس کو فلسطین کہتے ہیں اس میں پیدا ہوئے بیت الحم وہ جگہ موجود ہے بیت المقدس کے قریب ہے بیت الحم وہاں اگر تسین عیس اللہ علیہ و تسلیم کی ولادت ہوئی جیسا ہم نے مراج نبی کے واقعے میں بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دو نفر میراج کی رات کو پڑھے تھے تسلیمہ عیسیٰ علیہ السلام کی علیہ السلاط و تسلیم کی زبان با عبرانی تھی جو کہ آج مٹ چکی ہے آج ابرانی زبان دنیا کے کسی خطے پہ نہیں ہے تو تورات بھی ابرانی میں نازل ہوئی جیل بھی ابرانی میں نازل ہوئی حضرت حسینہ موسا کی زبان بھی ابرانی تھی اور حضرت حسینہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان بھی ابرانی تھی کیا ہے